آسمانی بجلی اور کڑک سے حفاظت اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کیجیے اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرمائیے اور ہمیں اس یعنی عذاب وغیرہ سے پہلے عافیت عطا فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بجلی کی گرج چمک کے وقت پڑھنا ثابت ہے